آدم کی اولاد تمہارے سامنے تو فرشتوں کو جھکایا گیا تھا تمہارے سامنے تو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ ریز کیا گیا تھا تمہارے والد تھے گویا تمہارے سامنے جھکایا گیا تم اتنے بلند مرتبے پر تھے اور پھر اتنے پست اتر آئے کہ پتھروں کے آگے اور جانوروں کے آگے اور حیوانوں کے آگے جھک گئے اور اپنی زندگی کا مقصود ان چیزوں کو حاصل کرنا بنا لیا تم نے اتنی کمزور سطح پر آ گئے آدم علیہ السلام کی اولاد میں ساری اولاد ہے اس میں سب مخاطب تھے اب انسانوں میں سے ایک خاص طبقہ جس کے اوپر بہت انعامات ہوئے بہت انعامات ہوئے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے اور تم تو مانو جن کے اوپر کتنے احسانات ہوئے اتنے انعامات ہوئے اور وہ کون سا طبقہ تھا وہ بنی اسرائیل کا طبقہ تھا جن پر پروردگار نے بہت انعام فرمائے انبیاء کرام بھیجے کتابیں بھیجی اور ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی اور یقین دیگر انبیاء کرام آئے ان سے کہا گیا تم بھی بھول گئے اور تو بھولے تھے تم بھی بھول گئے یہ انداز صرف یہیں پر نہیں ہے کئی جگہ ہے پرانے پاک میں آگے آ رہا ہے ابھی تیسرے پارے میں یا یوح اے ساری دنیا کے لوگوں حلال چیزیں کھاؤ بات چیزیں کھاؤ اس کے آگے چل کر تو میں یا یوح لوین آ اے ایمان والو یہ یہ بات چیزیں کھاؤ حرام نہ کھاؤ فلاں فلاں چیز نہ کھاؤ کیا مطلب اوپر سب کو مخاطب کیا پھر ایمان والوں کو بطور خاص مخاطب کیا کہ اور کوئی مانے یا نہ مانے تم تو مانو تم تو ان پاک چیزوں کو کھاؤ اور ان ان گندی چیزوں سے بچو یہاں بنی اسرائیل کو خاص طور سے مخاطب کیا گیا ان کے اوپر بہت انعام ہوئے تھے یا دوسرا انداز اختیار کر لیجیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والے رکوع کے آخر میں کون سی بات تھی فَإِمَّا مِّنِّي هُدَا بس اگر یہ بات ہوئی کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جو ہدایت پر چلے گا اس کو خوف بھی نہیں ہوگا غم بھی نہیں ہوگا کوئی سوچ سکتا تھا ایک تو اللہ نے سب سے پہلے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں ہر بندے کے دل کے اندر اپنی معرفت ڈالی اپنی محبت ڈالی اور پھر اللہ اوپر سے کتابیں بھی بھیجے اور پھر نبی بھی بھیجے یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ بھول جائے اور پھر بھی بندہ گمراہ ہو جائے اس کی فطرت میں بھی ہدایت اس کے ضمیر میں چھپی ہوئی ہدایت اس سے وعدہ بھی لیا گیا اور پھر نبیوں کو بھی بھیجا جائے پھر کتابوں کو بھی بھیجا جائے تو پھر بھی انسان گمراہ ہو جائے اور پھر انسان ہدایت کے بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے جواب دیا گیا ایسے ہو سکتا ہے جیسے یہودیوں کے ساتھ ہوا اور اگلی صورت میں جواب دیا جائے گا ایسے ہو سکتا ہے جیسے عیسائیوں کے ساتھ ہوا یہودی کن راستوں سے گمراہ ہوئے ضد کی وجہ سے نفرت کی وجہ سے کچھ حسیس اور گندی اور گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ان کے مزاج گناہوں کے بنے اور ترقی کرتے کرتے پھر انبیاء کو قتل کرنے تک پہنچے اور عیسائی کہاں سے گمراہ ہوئے عیسائیوں نے حدوں کو تجاوز کرنے کا مزاج بنا اللہ نے ایک چیز کو عبادت قرار دیا کہنے لگے نہیں جی جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا جموں والے کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا تھوڑا اور کرتے ہیں تھوڑا اور کر لیا آگے بڑھ گئے تھوڑا اور کیا وہ اور کرتے کرتے اتنے ہو گئے کہ اللہ کا دین کچھ اور ہو گیا اور یہ کچھ اور ہی بن گئے یہ دو طبقے گمراہ ہوئے تھے یہاں سے آگے انہیں دو طبقوں کا تذکرہ کہ اس طرح انبیاء آتے ہیں اور پھر بھی انسان گمراہ ہو جاتے ہیں یہ دیکھو دونوں کو گمراہ ہوتے ہوئے بنی اسرائیل کون تھے مختصر سا تعارف کرتا ہوں تفصیلی باتیں میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں کہ بالکل ہم شروع کر رہے ہیں تو یہاں آہستہ آہستہ مانوس ہوں گے لوگ اسی لیے تھوڑا تھوڑا لیکن ساری باتیں شروع میں آ جائیں وہ پھر انسانوں کے دماغوں پر غور ہونے اور بوجھ پڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ سب باتیں آہستہ آہستہ آتی رہیں گی ساتھ ساتھ مختصر تعارف یہ ہے پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں میں طور خاص چنا بہت امتحان لیے ان سے اور پاس کر کے انی جاعل کا دنات امام میں نے تجھے ساری کائنات کا امام بنایا اور امام کیسا بنایا کہ اب جتنے نبی آئیں گے وہ تیری اولاد میں آئیں گے جتنی کتابیں آئیں گی وہ تیری اولاد میں آئیں گی اس میں ہے تھوڑا سا اختلاف ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دوسرے خاندانوں میں بھی انبیاء آئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بہت زیادہ ہے لیکن امت میں بھاری سب کا بلکہ جمہور پورے امت میں کہہ سکتا ہوں اس موقف پر قائم ہے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب جتنے نبی آئے وہ سب کے سب انہیں کی اولاد ہیں جتنی کتابیں آئیں وہ سب کے سب انہیں کی اولاد ہیں ان کے دو بیٹے ہیں ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل بڑے بیٹے ہیں تقریباً بائبل کی روایتوں کے مطابق پندرہ بیس سال بڑے ہیں ان کو اللہ کے حکم پر مکہ میں بسایا اور وہاں پر اللہ کا گھر بیت اللہ شریف بنایا چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کو شام میں بسایا اور وہاں پر بھی مسجد افسا ان کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے منتخب کیا گھر کے اس میں اللہ کی عبادت کی جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں طویل زمانے تک کوئی نبی نہیں آئے اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو آگاہ کریں جن کو نہیں آگاہ کیا گیا تھا آپ سے پہلے جن کے باپ دادا کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا تھا یہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے کہ انہوں نے حضور سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد میں بہت امیہ ہے کتنے نبی آئے متعین کر کے نہیں بتایا جا سکتا بعض حضرات نے ہزاروں شمار کیے ہیں بعض حضرات نے تو کہا ایک ایک وقت میں سینکڑوں دیا لیکن ہمارے پاس کوئی بہت تفصیلی شہادتیں موجود نہیں ہاں قرآن کے انداز سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت انبیاء ہیں مگر اس کے باوجود وہ بگڑتے رہے بار بار ان کو سمجھایا جاتا رہا اور بار بار وہ بگڑتے رہے پروردگار نے سارے انسانوں میں سے خاص طور سے اب ان کو مخاطب کیا اور کوئی میرے نبی کو مانے نہ مانے تم تو مانو تم تو صدیوں سے منتظر تھے کہ آخری پیمبر آئے گا ان کو مانیں گے یا بنی اسرائی اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم او اسرائیل کی اولاد مشہور ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اور یعقوب ان کا لقب ہے حضرت اسحاق کی اولاد ہے لیکن آگے مشہور ہوئے حضرت یعقوب کی اولاد کے نام سے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں تو بیٹے کے نام پر مشہور ہوئی خاندان آگے اسرائیل ان کا نام کیسے تھا کہتے ہیں یہ عبرانی میں اسرا کہتے ہیں عبد کو اور ایل کہتے ہیں بندے کو اور اللہ کو تو اسرائیل کے معنی عبد اللہ یہ ان کا لقب تھا یا ان کا نام تھا اسی سے کہا او اسرائیل کے بیٹو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹو اس گرو نعمتی اللہ یاد کرو میری اس نعمت کو اللہ انعام تو علیکم جو میں نے تم پر انعام کی ہے وہ کیا نعمت تھی دنیا کی نعمتیں بھی دی سب کچھ دیا لیکن سب سے بڑی نعمت کثرت کے ساتھ انبیاء بھیجے اور یہ کے بعد دیگر کتابیں اور صفف بھیجے اور تم کو توحید پر برقرار رکھنے کے لیے زبردست انتظامات کیے وَأَوْفُوا بِعَدِي بی بِعَدِكُمْ اور پورا کرو میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا وہ آگے آ رہا ہے عقیم الصلاح آت الزکا ورکرو محرض یہ سب کام کرو نیکی کے کام کرو اور خاص طور سے وعدہ تھا ان سے ان کے سارے نبیوں نے وعدہ لیا تھا کہ ایک آخری پیمبر آئیں گے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے اور جب وہ آ جائیں گے تو ان کے مانے بغیر چارہ نہیں ہوگا تم اس نبی کو ماننا اس وعدے کو پورا کرو میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا میرا وعدہ اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ جب تم میرے وعدے کو پورا کرو گے دنیا میں سربلندی عطا کروں گا اور آخرت میں بھی عزت عطا کروں گا وَإِيَّا عیا یا فرحبون اور خاص مجھ ہی سے ڈرو خاص مجھ ہی سے ڈرو اس کا کیا مطلب تھا جن چیزوں کے ڈر کی وجہ سے تم ایمان قبول نہیں کر رہے ہو ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو کس سے ڈر رہے تھے مولوی ڈر رہے تھے ایمان قبول کر لیں گے تو پھر ہمیں پیر کون مانے گا پھر چڑھاوے کہاں سے آئیں گے پھر نیازیں کہاں سے آئیں گی پھر ہدیے اور تحفے کہاں سے آئیں گے اس سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو بادشاہ ڈرتے تھے اگر ایمان قبول کر لیں گے پھر رعایا سے تعلق ٹوٹ جائے گا ہماری سرداری نہیں رہے گی اس سے نہ ڈرو اور کس سے ڈرتے تھے مکہ کے مشرقین نے کہا متحد من اردینا ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لائیں گے ہم کچھ کے لیے جائیں گے ہماری دکانیں نہیں چلیں گی ہمارے کاروبار نہیں چلیں گے پھر سچ بولنا پڑے گا پھر جھوٹ نہیں چلے گا اس سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور ایمان لاؤ تم بما اس چیز پر انگلت ہو جو میں نے اتاری مصدقا تصدیق کرنے والی ہے لما معکم اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے جو میں نے کتاب اتاری ہے یہ کوئی انوکھی بات کی تمہیں دعوت تو نہیں دے رہی ہے بلکہ جو بات تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی تورات اور انجیل میں انہی باتوں کی یہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو جب تم مصدق کو مانتے ہو تو مصدق کو بھی مانو یعنی جس کی تصدیق ہو رہی ہے اگر اس کو تم مانتے ہو تو پھر تصدیق کرنے والی کو بھی مانو اور اگر تم کہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانیں گے تو حقیقت میں تم اس کو بھی نہ ماننے والے ہوں گے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور مت ہو جاؤ تم پہلے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے مت بنو یہ مطلب نہیں کہ پہلے پہلے نہ کرو بعد میں کر لینا بلکہ یہ مطلب ہے کہ تم کفر کے امام نہ بنو کہ خود انکار کرو اور پھر دوسروں کو انکار کی دعوت دو ایسا نہ کرو ولا تشترو بھی ثمنا قلیلا اور مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں وہیا يَفَتَّقُونَ اور پھر تاکید کے طور پر فرماتے ہیں مجھ ہی سے ڈرو کسی اور سے مت ڈرو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو یہ تھوڑی قیمت کیا ہے ساری کائنات مل کر کے آیتوں کے مقابلے میں نہیں بلکہ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں سے ایک آیت کے مقابلے میں بھی کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے ایک آیت دے کر کے اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو کچھ بھی نہیں ملا اس لحاظ سے تم دنیا کے بدلے میں میری آیتوں کو اگر بیچو گے تو تھوڑی قیمت میں بیچو گے یہ مطلب نہیں کہ تھوڑی میں نہ بیچو بلکہ زیادہ میں بیچو فتقونی اور مجھ ہی سے ڈرو ڈر رہے ہو تم بہت ساری چیزوں سے ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو ولا الحق بالباطل اور مت ملاؤ تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ ولا سق الحق اور مت چھپاؤ تم حق کو وانتم تعلمون اور تم تو جانتے ہو تمہیں معلوم ہے ضد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو ورنہ تمہیں کوئی انوکھی بات نہیں بتائی جا رہی ہے جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہو سچ اور جھوٹ کو ملاتے ہو تاکہ جھوٹ سچ کے ساتھ ساتھ میں ہمارا جھوٹ بھی چل جائے اور حق کو چھپاتے ہو اور باطل کو ظاہر کرتے ہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ کس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے نماز کا زکات کا اور اس بات کا کہ جس طرح ایمان والے رکو کر رہے ہیں جھک گئے ہیں تم بھی ان کے ساتھ مل کر کے جھک جاؤ نمازیوں میں شامل ہو جاؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جاؤ ایمان والوں میں شامل ہو جاؤ یہودی علماء بڑی عجیب بات کہتے تھے میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ چیزیں اس وقت میں پائی جا رہی ہوتی ہیں اس وقت کے موجود لوگ لوگوں کو سمجھ... اس کو وہ فور سمجھ جاتے ہیں لیکن بعد والوں کو ذرا بتانا پڑتا ہے آج ہم کو تھوڑا بتانا پڑا کیا کہ یہودی علماء ایک شرارت کرتے تھے دوسرے لوگ جب ان سے پوچھتے تھے کہ سچ بتاؤ یہ آخری پیمبر ہیں اور جن کے ہم انتظار کرتے تھے یہ وہی نبی ہیں وہ کہتے تھے بات اصل یہ ہیں وہی ہیں نبی بھی وہی وہی پیمبر ہیں کتاب بھی وہی ہے نشانیاں بھی ساری پائی جا رہی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے حبیب مدینہ تشریف لائے تو میرے چاچا اور میرے والد دونوں گئے حضور کو دیکھنے کے لیے دیکھ کر واپس آئے فرماتی ہیں میرے کانوں میں ابھی تک وہ گفتگو موجود ہے آپس میں تبصرہ کرنے لگے کہ کیا لگتا ہے یہ وہی پیمبر ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے کہا بالکل وہی اور کون ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے چہرہ بتا رہا وہی ہے پھر دونوں نے کہا کیا کریں اس نے کہا اگر مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا دلیل ہو جائیں گے ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی ہم مقتدی بنیں گے امام نہیں بنیں گے ہم ان کے پیچھے چلنے والے بنیں گے تو کہا پھر کیا کریں گا نہیں مانیں گے کیا ہو جائے گا چار دن کی زندگی ہے مر جانا ہے اس میں رسوا نہیں ہوں گے کہاں مر جائیں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم بتائیں گے نہیں کہ ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ آخری پیمبر ہے ابھی آ رہا ہے وہ کہتے تھے بھائی بتاؤ مت کسی کو کہ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہی نبی ہے نہ کل قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو مانا تھا ہمارے سامنے ہم کہیں گے ہمیں پتا ہی نہیں چلا وہی آنکھیں بند کر کے کبوتر یہ کہے کہ بلی مجھے دیکھ نہیں رہی ہے جب دوسرے لوگ پوچھتے تھے کہ ان پر ایمان لائے کہتے ہاں لیا قرآن کریم نے کہا تھا مرون اللہ کبل بر کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا وطن تو نان اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو وان تم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو یہ انداز تیسرے پارے کے آخر میں بھی آئے گا سورہ آل عمران میں وہاں کہا کہ جو کتاب پڑھتا ہے اور جو کتاب کا مطالعہ کرتا ہے کتاب کا مطالعہ اور کتاب کی تلاوت اس بات کا تقاضا کرے گی کہ وہ اللہ کو ایک ہی مانے اور وہ بندوں کو اس کا غلام مانے اور ان میں سے کسی کو رب نہ مانے تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کتاب کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو لوگوں کو کہتے ہو اس کو خود بھی مانو اور خود مانتے نہیں لوگوں کو کہہ رہے ہو افلا تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو لیکن کہنا بڑا آسان ہے چھوڑنا بڑا مشکل ہے آج سے دس پندرہ بیس سال پرانی بات ہے بدھ مذہب سے ایک صاحب ایمان لائے لمبی بات ہے وہ ان کے پیشواؤں میں سے تھے تو ان سے انٹرویو لیا گیا میں نے وہ انٹرویو پڑھا ہے کہ آپ کو اچانک یہ سمجھ میں آیا انہوں نے کہا نہیں پانچ سال پہلے سے میرے دل میں بالکل اسلام کی حقانیت اتر گئی تھی پوری کہ یہ سچا مذہب ہے اور اس کے بغیر انسان کی مکتی نہیں ہو سکتی ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پانچ سال تک آپ کس کا انتظار کرتے رہے اگر مر جاتے اس کے بیچ میں اس نے کہا کہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے دنیا میں جو پانچ بڑے لامے ہوتے ہیں وہ نائب خدا ہوتے ہیں اور وہی کائنات کا نظام چلاتے ہیں اب ایک آدمی جو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے وہ تخت خدائی سے نیچے اترے اور بندو کے بیچ میں بیٹھ جائے آسان کام ہے پانچ سال لگے یہ سوچتے ہوئے کہ کیسے اتروں کیسے اعلان کر دو سچ کا آخر اللہ نے ہمت دی ایک دن کہہ دی یہ سب فراڈ ہے بس سچ بات یہی ہے ایک اللہ کا دین سچا ہے یہ مشکل کام ہے کیسے کریں گے وسطین تعین ہوگا صبری حاصل کرو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرنے کا مطلب ڈٹ جاؤ عزم اور ارادہ انسان جب پختہ ارادہ کرتا ہے کہنے والے نے کہا ہمالیہ جھک جاتا ہے کہتا ہے میرے اوپر سے گزر جاؤ اور نماز کی طرح متوجہ ہو جاؤ نماز انسان میں آجزی لائے گی جب زمین پر ماتھا رکھو گے جب ناک سے لکیریں لگاؤ گے پھر اس بات کو بھول جاؤ گے کہ ہمارے سامنے چڑھاوے چڑھتے تھے نیازیں چڑھتی تھی حلوے آتے تھے اور لوگ ہمیں کیا کیا کہتے تھے اور ہائے ہماری وہ سرداری کہاں گئی یہ بھول جائے گا آسان ہو جائے گا چھوٹنا عَلَى نہ اور نماز خود بڑا مشکل کام آسان کام ہے نماز وہی نہا لکبیرتن لکبیرتن اور بے شک نماز بہت بڑی ہے زمین پر ماتھا رکھنا ناک سے لگیریں لگانا آسان کام بڑی مشکل ہے اللہ علی الخاشعین مگر آجزی کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں وہ جھک سکتے ہیں الذين يظنون انهم ملاقو ربهم کون ہیں آجزی کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو پختہ یقین کرتے ہیں انہم ملاقو ملادیئن کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے میں نے یہ ظنون کا ترجمہ کیا ہے یقین کرتے ہیں زن کے معنی یقین بھی ہے اور زن کے معنی گمان بھی ہے بعض حضرات نے یہاں گمان بھی کیا ہے اگر پکا یقین ہو جائے پھر تو انسان میں عاجزی پیدا ہو ہی جائے گی جس آدمی کو یہ معلوم ہے کہ مجھے اپنے مالک کے سامنے حفاتن غراتن غرلا آئے ہائے ننگے پاؤں ننگے جسم ننگے سر کھڑے ہیں اٹھنا ہے اور پھر لباس عطا ہوگا اور پھر اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے مجھے قبر میں جانا ہے کیڑوں نے کھانا ہے یہ میرا حال ہے قیامت کے دن ایسا تو وہ اکڑے گا وہ نماز پڑھنے سے انکار کرے گا جس کو یہ یقین ہو وہ کبھی نماز پڑھنے سے انکار نہیں کرے گا اگر یقین نہیں تو یہ ظلم کا من گمان ہی کر لو اگر خیال بھی کبھی آ جائے نا تھوڑی دیر کے لیے سر جھکائے اور سوچے کہ ہائے وہ کیسا وقت ہوگا جب کھرا اور کوٹ سامنے آئے گا میری اولاد میرے بچے میرے ماں باپ میرے دوست میرے رشتہ دار اور میرے مرید میرے شاگرد میرے سامنے ہوں گے اور رات سارے باہر آ جائیں گے اور کہیں ارے بڈھے تو ایسا فراڈی مکار اور دنیا میں نیک بنا ہوا تھا کیا ہوگا جب ایک مرتبہ تصور کرتا ہے انسان دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں جو یہ گمان کرے گا اس کے لیے جھکنا آسان ہوگا آج بھی کرنا اور جس میں آج بھی آئے گی اس کے لیے نمازی بننا آسان ہے یہ ملاقو ملاقور وہ لوگ ہیں خاشعین جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ایک پاؤ پارا ہو گیا آپ بتائیے زہر کے بعد پڑھیں گے تفسیر کہ نہیں ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ڈھائی بجے نماز ہوگی آج تب تک آرام کیجئے لیکن آرام کا مطلب آرام ہی کیجئے دیکھیے آرام نہ کرنے والوں کو کتنی سزا ملی نیند نے کتنا سزایا تو پھر انشاءاللہ شاء ڈھائی بجے سے دوبارہ تفسیر ہی پڑھیں گے شروع میں آہستہ چل رہے ہیں آگے کی صورتیں بھی وہ ہیں جن میں پرانے مضامین کو رپیٹ کیا گیا ہے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا تعارف آیا بار بار نہیں آئے گا پھر انشاءاللہ شاء اللہ تھوڑی بڑھ جائے گی ہوگا سبحان اللہ پورا ہوگا سبحان اللہ علیہ اللہ